ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے سارے انشاءاللہ کہیں ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہمیں راکھی بنا دیں گے اسی خط میں نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے اسی خط میں نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے جو پہلا مجاہد ہے پوچھا جو کسی نے تو صدیق دکھا دیں گے پوچھا جو کسی نے تو صدیق دکھا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اور عہد کرتے ہیں کیا اے گنبد خزرا کی جنت کے مکی آقا اے گمبد خزرا کی جنت کے مکی آقا جنت کے مکی آقا ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے سارے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے ہم خط میں نبوت پہ جی جان لوٹا دیں گے نامو سے رسالت پہ اٹھی جو نظر میلی نامو سے رسالت پہ اٹھی جو نظر میلی اٹھی جو نظر میلی ہم رس میں علم غازی دہرا دیں گے ہم رس میں علم غازی دوہرا دیں گے نعرہ تکبیر غازی علم و دین شہید نعرہ تکبیر اور ہم ختم نبوت کے غازی ہے مجاہد ہے غازی ہے مجاہد ہے اس کانے مرزے کی اوقات بتا دیں گے ہر جھوٹے رہزن کی اوقات بتا دیں گے ہم عشق رسالت میں اور حب صحابہ میں اور صحابہ میں جو کہتے ہیں واللہ وہ کر کے دکھا دیں گے ہاتھ کھڑا کر کے جو کہتے ہیں واللہ وہ کر کے دکھ آخری شیر جو ختم نبوت کا انوان سمجھتے ہیں انوان سمجھتے ہیں اصحاب کے دشمن کو کیوں دل میں جگا دیں گے امی عائشہ کے دشمن کو اور بہاولپور کی زبان میں تو وقت دا علم و دین ہوئے تو وقت دا علم و دین ہوئے تیرے ہاتھ ویچ تیز خنجر ہوئے مو کھولے نہ گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے کمارے پورنم جگ دیکھے تے اون ملعون دا گھر ہووے گستاخ دا قتل ضروری ہے تونے وقت دا گورنر ہووے